جناب ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے حسین بن کثیر بن قلیب سے خبر دی گئی کہ وہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے آپ نے فرمایا اپنے کفر والے بال اتار دو یعنی سر مڑواؤ اور کلیب کہتے ہیں کہ مجھے ایک دوسرے صحابی نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص سے فرمایا جو ان کے ساتھ تھا اپنے کفر کے بال دور کرو اور ختنہ نہ کراؤ سننے ابو داود حدیث نمبر 356